چھٹی عورت پر عذاب کا سبب احسان جتلانا چھٹی عورت نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے آگ باہر نکل رہی تھی اور فرشتے جہنم کے گزر گرنے اور فرشتے جہنم سے گرز سے اس کی پٹائی کر رہے تھے مار رہے ہیں اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے ایک حسد کرنے کی وجہ سے دوسرے احسان جتلانے کی وجہ سے یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو مردوں کے اندر بھی پائے جا سکتے ہیں مرد بھی حسد کر سکتے ہیں اور احسان جتلا سکتے ہیں اس لیے اس عذاب کے وہ بھی مستحق ہو سکتے ہیں اگر خواتین ان گناہوں کو نو کریں تو توبہ نہیں کریں گی وہ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہوں گی احسان جتلانے کا مطلب احسان جتلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا لیکن جب ہمارا موقع آیا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرے اور احسان کرے ہمارے ساتھ تعاون کرے اس وقت اس شخص نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو یہ احسان جتلا دیتے ہیں کہ تمہارے موقع پر تو ہم نے تمہاری بڑی خدمت کی بہت کام آئے لیکن ہمارے موقع پر تم نے طوطے کی طرح پھیر لی یہ احسان جتلانا یہ بات خواتین میں بہت پائی جاتی ہے شادی بیاہ کے موقع پر اور بیماری کے موقع پر انہوں نے خدمت کر دی اور ان کے موقع پر دوسری نے خدمت نہ کی تو اب وہ عورت سارے لوگوں میں ڈنڈورا پیٹے گی جو بھی اس کے پاس آئے گا اس کے سامنے یہ جتلائے گی کہ ہم نے اس کے ساتھ فلاں خیر خواہی کی مدد کی اور ایسا کیا اور آج جب وہ ہمارا موقع آیا تو اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا اس لیے مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ جس کو کوئی خدمت کریں وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس کے اجر کی امید رکھیں لہٰذا کسی سے کوئی خدمت اور بدلی کی امید نہ رکھیں اور جب کسی سے کوئی امید نہ ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ سے صرف امید ہوگی تو پھر وہ شکوہ اور گلہ میں پیدا ہونا ہوگا گھر کے اندر بھی اس عادت رہے نہیں گھر کے اندر میں اس کی عادت رہے اور گھر کے باہر بھی دوستوں میں بھی اس کی عادت رہے جو کہ جو کچھ کرنا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں دوستوں سے احباب سے رشتہ داروں سے بدلے کی کوئی امید نہ رکھیں اور نہ توقع رکھیں اگر وہ کریں تو ان کا احسان سمجھیں اگر نہ کریں تو اللہ ہی پر نظر رکھیں بس اس عمل سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دل میں پریشانی اور تکلیف پیدا نہیں ہوگی عذاب کا دوسرا سبب حسد کرنا اسی طرح آج کل حسد بھی اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو کھاتا نہیں دیکھ سکتا پیتا نہیں دیکھ سکتا پہنتا نہیں دیکھ سکتا رہتا نہیں دیکھ سکتا یہ حسد مردوں میں بھی پایا جاتا ہے اور عورتوں میں بھی زیادہ پایا جاتا ہے مثلا کسی کے بہت اچھے کپڑے دیکھے تو دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے کسی کا اچھا گھر دیکھا تو دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے کسی کے منصب اور عہدے پر کسی کے خوبصورتی پر کسی کے مالداری سے کسی کی صحت مندی سے کسی کے حسن و جمال سے کسی کے مال و منال سے کسی کے اہل و عیال سے غرض یہ کہ جتنی نعمتیں دوسروں کو حاصل ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر حسد پیدا ہو رہا ہے حسد کا مطلب حسد کے معنی یہ ہیں کہ انسان دوسرے کے بعد کوئی نعمت دیکھ کر دل میں جلے اور یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے یعنی زوال نعمت کی تمنا کرنا اس کا نام حسد ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے اور ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس عورت کو دردناک عذاب ہو رہا تھا جو حضور اقصد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پر بیان فرمایا خلاصہ بہرحال یہ چار گناہ ایسے ہیں جو مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور خواتین میں بھی ایک جھوٹ بولنا دوسرے چغلی کھانا تیسرے احسان جتلانا چوتھے حسد کرنا یہ چاروں گناہ ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ گناہ جن کے اندر ہوں اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے اور دنیا کی زندگی میں بھی اس کے لیے باعث وبال ہے اس لیے ان سے توبہ کرنی چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے بہرحال یہ چھ عورتیں ہیں جن کا ذکر آپ نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے اور ان گناہوں کا تعلق خواتین سے بھی ہے اور مردوں سے بھی ہے لہذا ان تمام گناہوں سے خواتین و حضرات سب کو بچنے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکیں اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین و آخر دوانا الحمد للہ رب العالمین